جی احمد رضا کے والد نے ان پر فتو کفر لگا دیا اور امکان نظیر اور امتناع نظیر کی ایک بات جو ہے نہ حل ہونے والی بات جو ہے وہ چل پڑی اب اسی طرح فتح رشیدیا میں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے جو مطبوع ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا ہاں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جو قدرت ہے یہ تاط قدرت باری تالا ہے ہاں۔ یعنی کہ جھوٹ بولنے پر وہ قادر ہے ہاں۔ اور یہ جو بات ہے سب سے پہلے جو عقائد میں گفتگو کرنے والے ہیں ان میں سے یہ ابن اعظم نے بات کی ہے اچھا۔ ٹھیک ہے تو اب وہ تو وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ بچے بنانے پر اپنے قادر ہے وغیرہ سب پھر ابن تیمیہ صاحب اس بات کا تو التظام کرتے ہیں نا ابن تیمیہ صاحب تو بار بار بات تو سن لینا یہ جی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں ہاں۔ کہ بات سن لیں یہ بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اور جو ہمارے متقدمین ہیں تین صدیوں کے ہاں۔ ان کے نزدیک یہ بات سی بدت ہے جو شخص مقبوحات تاط قدرت باری تعالیٰ پر جو ہے پاس کرے یو اگر اسے تعزیر لگائی یہ عذر نہیں میں بات کاٹتا ہوں اصلاح عرض کرتا ہوں یہ عذر نہیں ہو سکتا یہ جو عذر ہوتا ہے تعزیر سے ہے نا تعزیر سے ہے نا یہ عذر نہیں ہو سکتا جزاک اللہ جی, جی۔ جزاک اللہ جی اللہ تعالیٰ جی۔ میں نے ایسے ہی پڑھا لیکن سبقت نشانی سے آپ کو جی۔ محسوس ہوا ہے اچھا نہیں نہیں یہ عذر ہو آپ نے کہا ہے محسوس نہیں ہوا آپ کے منہ سے نکلا اور میں نے سنا ہے میں بالکل میں بالکل میں بالکل میں نے کہا جی کے سبقت لسانی جی جی اچھا کوئی بات کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اچھا جی، اب اب جو ہے اگلی بات یہ ہے ہاں۔ کہ یہ جو آپ نکال رہے ہیں یہ سیاق و سباق سے اور کسی شخص کا موقف میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ابتا جو وقت الوجود کے رد پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب مطبوع ہے ہاں۔ تو انہوں نے جو نقطہ آپ ان کی <coughs> عبارات سے سمجھے جاتے ہیں اسی بنیاد پر اس کا رد کیا ہے جی۔ اور رہی بات ابن اعظم رحمہ اللہ کی تو ان سے ہمارے اصلاح جو ہیں وہ ناراض ہے ہاں۔ کہ وہ اس طرح کی باتیں اچھے البانی رحمۃ اللہ اسلام ان کے متعلق کچھ سخت کلمات کہے ہیں کہ ابن ہاں۔ اعظم اسی طرح بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس مسئلہ پر جو کی کتابیں ہیں جیسے کتاب الد ابن ابھی شہم کی اور اسی طرح کتاب ہے امام ابن مندہ اور کتاب الطحید ابن کما کی ہاں۔ کتاب المان بھی تو آپ دیکھیں ان میں انہوں نے ابواب جو قائم کیے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے الگ عرش پر مستری ہے اور رہی بات جو آپ نے رات کی تھی استفاع کا لفظ جو ہے یہ مشترک ہے مشترک نہیں ہوتا مشترک ہوتا ہے پھر دیکھیں نا آپ جان بوجھ کر پتہ نہیں کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کو آپ کو معلوم ہے نا میں قید کا طالب علم ہوں تو اس باب میں تو آپ نکالتے جی۔ گئے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جی۔ کہ لفظ اشتراک کرتا بھی ہے اور اشتراک کیا جاتا بھی ہے نہیں حضرت یہ میں عرض کرتا ہوں شریک ہونا اشتراک کا من ہوتا ہے شریک ہونا اور مشترک جو ہے یہ اصل میں مشترک فی ہے یہ حلف و اشال کے قبیلے سے ہے اصل میں مشترک فی ہے یہ یاد رکھنا بات یہ سن لینا جی۔, جی جی بات یہ ہے کہ اب آپ ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے کہ علم کا اظہار کریں لیکن یہ لفظ مشترک اور مشترک دونوں پڑھنا دونوں طرح پڑھنا جو ہے وہ حضرت مشترک شریک ہونے والی چیز کو کہہ سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا پوری لغت عرب میں سے مشترک بات یہ ہے جی۔ کہ مشترک جو ہے ایک لفظ جب ایک لفظ جو ہے وہ کسی معنی کو اپنے آپ جس معنی میں لے رہے ہیں نا وہ صرف مشترک ہی ہو سکتا ہے یہ جی، سن لینا جی یہ لفظ جو ہے مشترک یا مشترک چلو یہ ایک مطلب اضافی گفتگو یہ موضوع بات جی۔ سے تعلق نہیں رکھتی اس کو چھوڑے جی، اچھا اب دیکھیں اب بات دیکھیں کہ استوا کا معنی اصطلاح ہے یا استوا